غزوہ فتح مکہ امام ابن قائم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو اپنے رسول کو اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے کفار و مشرقین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج تر فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک تمک سے جگمگا اٹھا اس غزوے کا سبب دیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بچا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی استفاع کے تحت بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمون اور بے خطر ہو گئے لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں طور جاہلیت سے اتاوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی اس لیے جب اسلام کی آمد آمد ہوئی اور صلاح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لیں چنانچہ نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شابان آٹھ ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے ان کے متعدد افراد مارے گئے کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزا کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا اے نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے تمہارا الہ تمہارا الہ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی بولا بنو بکر آج کوئی الہ نہیں اپنا بدلہ چکا لو میری عمر کی قسم تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ادھر بنو خزاں نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی اور عمر بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے عمر بن سالم نے کہا اے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے پھر ہم نے تابے تاری اختیار کی اور کبھی کش نہ ہوئے اللہ آپ کو ہدایت دے آپ پر زور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے چودھویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تم تما اٹھتا ہے آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاتم خیز ہوگا یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے انہوں نے میرے لیے قدام گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاء کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتی بانی کی اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدہدی اور سری پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مچلے سے مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپاہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو بدیل نے کہا میں خزا کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے بدیل نے کہا نہیں مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کی گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرق آدمی ہیں ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے پاس تمہیں شر پہنچ گیا ہے پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے پاس پہنچا وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے ابو سفیان نے کہا اے علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے میں ایک ضرورت سے آیا ہوں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں تم میرے لیے محمد سے سفارش کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریخ ہو گئی اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ کشمکش اور و نا امیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا البتہ تم بنو کنانا کے سردار ہو لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کار آمد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اسے کار آمد تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگو میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس کیا بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس کیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تو اسے سب سے نرم پایا اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں اور میں نے ایسا ہی کیا قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا ابو سفیان نے کہا نہیں لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو اس شخص یعنی علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوشش تبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے تین روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان تیار کر دیں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں تیسرے روز علی الصباح عمر بن سالم خزائی چالیس سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یارب انی ناشد محمد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے اس کے بعد بدیل آیا پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک تم جا پہنچیں پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان آٹھ ہجری میں حضرت ابو قطادہ بن ربیع کی قیادت میں آٹھ آدمیوں کا ایک سریا پتن عظم کی طرف روانہ فرمایا یہ مقام زی خشب اور ذیل مروہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں لیکن یہ سریا جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا یہی سریا ہے جس کی ملاقات عامر بن اسبت سے ہوئی تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا لیکن محلم بن جسامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی جو تم سے سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں اس کے بعد صحابہ کرام محلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائی مغفرت کر دیں لیکن جب محلم آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اے اللہ محلم کو نہ بخش اس کے بعد محلم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آنسو پونچھتا ہوا اٹھا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں بعد میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کر دی تھی ادھر حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ ہو حضرت مقداد رضی اللہ ہو حضرت زبیر رضی اللہ ہو اور حضرت ابو مرجد غنوی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روزہ خاخ پہنچو وہاں ایک ہو دج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے قریش کی جانب پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی سہیلی نے بعض مغازی کے حوالے سے خط کا مضمون یہ بیان کیا ہے اما بعد اے جماعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رات چیسا سیلے رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا لہذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو وسلام واقعی نے اپنی ایک مرسل صنعت سے روایت کی ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے سحیل بن عمر صفوان بن امیہ اور اکرمہ کے پاس یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر ایک احسان رہے فتح الباری سات پانچ سو اکیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہیں ہیں لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر رضی اللہ ہو تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں دس رمضان المبارک ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام تھے مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی جہزہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپیزاد بھائی عبداللہ بن عمیہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کیا کرتے تھے یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ذات بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ قالوا کالوط لقد آثرك علین و ان كنا لخاطئین یعنی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے سورہ یوسف آیت نمبر اکانوے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین یعنی آج تم پر کوئی سرزنش نہیں اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے سورہ یوسف آیت نمبر بیانوے اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالے پا جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا وطار رات میں حیران و سرگردان ہو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں مجھے میرے نفس کی بجائے ایک خادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا ہے جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا مرو زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے سے تھے لیکن عفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرو سہران یعنی وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی اس طرح دس ہزار چولہوں میں آگ جلائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا ابو سفیان درباری نبوت میں مرو زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دو چار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بتیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بتیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی وہ بہم رت و قدہ کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزا ہیں جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاع اس سے کہیں کمتر اور زلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنزلہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل میں نے کہا ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ اس نے کہا اب کیا ہیلا ہے میرے ماں پاپ تم پر قربان میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے چلا جب کسی آلاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر ہیں یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاؤ کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن قاب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور پاس ٹھہر جاؤ خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جا صبح میرے پاس لے آنا اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کس قدر حلیم کس قدر کریم اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر میں نے کہا ارے کردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اعزاز پسند ہے لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اسلامی لشکر مرو زہران سے مکے کی جانب اسی صبح منگل سترہ رمضان آٹھ ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وادی کی تنگنائی پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیکھ سکے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتا کہ عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے مزینہ ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز تستے کے جلو میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہازارائی کی طاقت کسے ہے اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج حرمت حلال کر لی جائے گی آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں سنی جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ عنہ قریش کے اندر مار نہ مچا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزاد قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب توڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے یہ سن کر اس کی بیوی ہند پنت اتبا اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشق کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو برا ہو ایسے پیش خیبر خیبرساں کا ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے البتہ اپنے کچھ اور بادشاہوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے قریش کے یہ احمق و باش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرما بن ابی جہل صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اس نے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے پاس ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا یہ مکمل ہتھیار درازانی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا اسلامی لشکر زی توا میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو زہران سے روانہ ہو کر زیتوا پہنچے اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرت توازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے زیتوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو دہنے پہلو پر رکھا اس میں اسلم سلیم غفار مزینہ چہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیر حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفحہ پر آپ سے آ ملیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام بائیں پہلو پر تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکہ میں بالائی حصے یعنی قطع سے داخل ہوں اور حجون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں مکے میں اسلامی لشکر کا داخلہ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے حضرت خالد رضی اللہ ہو اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرق بھی آیا اسے مٹا دیا گیا البتہ ان کے رفقا میں سے بھی قرض رضی اللہ عنہ بن جابر فہری اور خنیس رضی اللہ عنہ بن خالد بن ربیعہ نے جامع شہادت نوش کیا وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی مٹ پھیڑ قریش کے اوپاشوں سے ہوئی معمولی سی جھڑپ نے بارہ مشرق مارے گئے اور اس کے بعد مشرقین میں پھگدڑ مچ گئی حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا بھاگ کر اپنے گھر میں گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہم ہم آ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جہون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبا نصب کیا پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے آگے بڑھ کر ہجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا باطل جانے والی چیز ہے سورہ الاسراء آیت نمبر اکیاسی جا الحق وما یوپتی الباطل وما یعید یعنی حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی سورہ سبا آیت نمبر انچاس اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف توافی پر اکتفا کیا تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنزی لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرقین کو ہلاک کرے خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مٹا دی گئیں خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا جب دیوار صرف تین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے دو کھمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے ایک کھمبہ داہنے جانب اور تین کھمبے پیچھے ان دنوں خانہ کعبہ میں چھ کھمبے تھے پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے پھر دروازہ کھول دیا قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ پھرے تھے انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے قریش نیچے تھے انہیں یوں مخاطب فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی سنو بیت اللہ کی کلید پر داری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے یاد رکھو قتل خطا شبہ حمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے یعنی سو اونٹ جن میں سے چالیس اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں اے قریش کے لوگوں اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم مٹی سے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من من و انسا و جعلناکم کم قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یعنی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر تیرہ آج کوئی سرزنش نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو کعبے کی کنجی حق بحق دار رسید اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احرام میں بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید داری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرے ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں انہیں بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی کنزی آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے کا جو ظالم ہوگا اے عثمان اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے لہٰذا اس پیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا کعبے کی چھت پر آزانیں بھی لالی اب نماز کا وقت ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر آزان کہیں اس وقت ابو سفیان بن حرب عطاد بن اسید اور حارث بن حشام کعبے کے سہن میں بیٹھے تھے عطاب نے کہا اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ آزان نہ سن سکا ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی اس پر حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دیں گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی اس پر ہارے اور آپ بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہوگی فتح یا شکرانے کی نماز اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی آٹھ رکعت نماز پڑھی یہ چاشت کا وقت تھا اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز امی ہانی رضی اللہ عنہ نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی ہانی رضی اللہ عنہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ امی ہانی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے امی ہانی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہراور ہوئیں اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دے دیا گیا فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے نو آدمیوں کا خون رائے کا قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے ان کے نام یہ ہیں ایک عبدالعصہ بن خطل دو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تین اکرامہ بن ابی جہل چار حارث بن نفیل بن تہب پانچ مقیس بن صبابہ چھ حتار بن اسود اور سات اور آٹھ ابن قتل کی دو لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف گایا کرتی تھیں اور نو سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی اسی کے پاس حاطب رضی اللہ عنہ کا خط پایا گیا تھا ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جاں بخشی کی سفارش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے رضی اللہ ہو اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا ایک صحابی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر اطلاع دی آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو انہوں نے اسے قتل کر دیا مقیس بن صبابہ کو حضرت نوبیلا بن عبداللہ نے قتل کیا مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرقین کے پاس چلا گیا تھا حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا حپار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی حجرت کے موقع پر ایسا کچو کا مارا تھا کہ وہ ہوتج سے ایک چٹان پر جا گری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اسی طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی خلاصہ یہ کہ نو میں سے چار قتل کیے گئے پانچ کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا حافظ ابن ہجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائے گاں قرار دیا گیا ان کے زمن میں ابو معاشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے کعب کا واقعہ مشہور ہے اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متاح کی اسی فہرست میں وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہ بن عطبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ابن خطل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی اور ام سعد ہے یہ بھی قتل کی گئی جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اس طرح مردوں کی تعداد آٹھ اور عورتوں کی تعداد چھ ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور ام سعد ہوں اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام صفوان کا خون اگرچہ رائے گاہ نہیں قرار دیا گیا تھا لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا اس لیے وہ بھی بھاگ گیا عمیر رضی اللہ عنہ بن وحد جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی عمر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جتہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ اسے واپس لے آئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے دو مہینے کا اختیار دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چار مہینے کا اختیار ہے اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا فضالہ ایک جری آدمی تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اس پر وہ مسلمان ہو گیا فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد و سنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی پھر فرمایا لوگو اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس خر یعنی عرب کی مشہور خاص جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر از خر بنو خزاں نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا خزا کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل سے روک لو کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازمن ادا کروں گا پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے لیے لکھوا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو انصار کے اندیشے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور وطن تھا تو انصار نے آپس میں کہا کیا خیال ہے اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تم لوگوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے بیعت جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیت کے لیے جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور مانیں گے اس موقع پر تفسیر متارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفاہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عطبہ بھیس بدل کر آئی در اصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی اس پر ہندا بول اٹھی ابو سفیان بخیل آدمی ہے اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا فرمایا اچھا تو تم ہو ہندہ وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زنا نہ گی اس پر ہندا نے کہا بھلا کہیں ہرا یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی بہتر جانیں یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنزلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعی رشت اور مکارم اخلاق کیا حکم دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی ہندا نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کریں گی پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق تھوکے میں تھے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس روز قیام فرمایا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین کرتے رہے انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایہ بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے سرائیہ اور وفود ایک مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس رمضان آٹھ ہجری کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی سرکردگی میں عصا کے انہدام کے لیے ایک سریا روانہ فرمایا عصا نخلا میں تھا قریش اور سارے بنو کے نانا اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا بنو شیبان اس کے مجاور تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تیس سواروں کی مائیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بپرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی وہ ساتھی اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے صبح نامی بت ٹھانے کے لیے روانہ کیا یہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر رحات میں بنو حزیل کا ایک بت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو تم پر افسوس کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے اس کے بعد بدھ کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں لیکن اس میں کچھ نہ ملا پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا تین اسی ماہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن زید اشلی کو بیس سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا یہ قدید کے پاس مسلل میں اوسو حضرت اور غسان وغیرہ کا بت تھا جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے حضرت سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراغندہ سر عورت نکلی وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائی ہائی کر رہی تھی اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا پھر لپک کر بت ٹھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا خزانے میں کچھ نہ ملا اور چار عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شعبان آٹھ ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے ساڑھے تین سو افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلمنا یعنی ہم اسلام لائے کے بجائے سبانہ سبانہ یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ہر ہر ساتھی کے حوالے کیا پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بار فرمایا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ عطا فرمایا اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی میرے رفقا سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے یہ ہے غزوہ فتح مکہ یہی وہ فیصلہ کن مارکا اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرات العرب نے اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مار کا آرائی چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہا اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں مکہ کے جو لوگ ترپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں تین ہزار سے زیادہ نہ ہو سکی تھی اس غزوہ مکہ میں دس ہزار تک جا پہنچی اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا اور اب دینی سربراہی اور دینوی قیادت کی زمان ان کے ہاتھ آ چکی تھی گویا صلح دیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر چار دانگ عالم میں پھیل جائیں اگلے دو برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی